حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کی خبر نہ دوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ غلطیاں مٹاتا اور درجات بلند فرماتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت اور نہ چاہتے ہوئے وضو مکمل اور اچھی طرح کرنا مسجد کی طرف دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد اگلی نماز کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرنا یہ ہے ربات یہ ہے ربات یہ ہے ربات سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو تینتالیس